ابن شہاب سے روایت ہے کہا مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ نے اپنے رب کے حضور شکایت کی اور کہا اے میرے رب میرا ایک حصہ دوسرے کو کھا رہا ہے تو اللہ نے اسے دو سانس لینے کی اجازت عطا کر دی ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں گرمی اور سردی کے موسم میں جو تم شدید ترین گرمی اور شدید ترین سردی محسوس کرتے ہو تو یہ وہی چیز ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چار سو ایک